اللہ نبی ندی نہیں ہے اللہ نبی دا ندی دل ندی نہیں ہے اللہ نبی دا اللہ نبی ندی نہیں ہے اللہ نبی دا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 زندگی مت کا دریا ہر دم وگدا تیرا ہر دم وگدا تیرا رحمت دم دریا ہر دم وگدا تیرا ہر دن بغدہ جت تیرا شا جی ایک پت بابا شہر پڑ اللہ ندی اللہ رحمت دامی پا خدایا باب سکھا کر ہریا باب سکھا کر ہریا ہاں، رحمت دامی پا خدایا باب سکھا کر ہریا ہاں، باب سکھا کر ہریا کتے اس کو چنگے اس کو چنگے مالک دادر نہیں چھٹ چھ پاو رچیا کتے اس چنگے مالک دے کر دے صابر کو ننگے مالک دادا نہیں نہیں نہیں چھٹ چھٹ چھٹ داد پاوے مار سو سو دے نچنا حرام ہے عقل کا ہے کہ نچنا حرام ہے کہ پیر نو کہ یار نو نچ نچ منانا اٹھ بولے مالک دا کم پانی پکے کچے پھل پکے کچے وہ پیر مری دل دے دیر موری ند سلتے چھوٹے ہونے لا سب سے اللہ اللہ لگی ال ایک شخص تھا بے پیرا نہیں تھا پیر والا تھا نسبت والا تھا پٹے والا تھا کسی عورت بلکہ سکھ کی ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی ایک سکھ کی عورت عاشق ہو گئی سکھ گیا کہیں باہر کام سے تو اس نے بلا لیا کہ رات کو آنا اب جیسے ہی وہ پہنچتا کیا دیکھتا ہے کہ وہ سکھ جو ہے بال کھول کر وہاں کھڑا ہوا تو ڈر کے آ جاتا ہے بولتا یہ کیا تم نے کیا مروانا ہے کیا تو بول نہیں وہ تو نہیں ہے تو آج پھر آنا پھر جاتا دوسری رات وہی منظر وہی بال کھول کر سکھ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر بھاگ جاتا ہے جب تیسری بار بھی یہی ہوتا ہے نا تو بولتا اب میں نہیں آؤں گا تو جھوٹ بولتی ہے پھر صبح صبح پیر کی بار کا ناز ہوتا ہے پیر اس کو دیکھ کے بولتا ہے بے لیا باز آ جائے اور روز روز مجھ سے سکری بنا جاتا یہ ہوتے ہیں پیر بچانے والے پیر والے بنو منگل والے نہیں ٹھیک ہے کیا بننا ہے پیر والے بننا ہے پیر کا دامن مضبوط سے پکڑ لو پیر بچائے گا انشاءاللہ پیر کامل ہوگا وہ بچائے گا اب دیکھو عارف کھڑی شریف کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مالک دا کم پانی دینا ہاں مالک دا کم پانی دینا پل پکے ہونے یا سچے پیر پوری نت سر تیرا جھوٹے ہونے یا سچے اللہ نبی دا نام نہیں ہے اللہ نبی دا مشکان پر نویں مشرا لوے مالک دا کم پھل پھل لا مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے یا نہ لاوے اللہ اللہ نبی نبی دا دا نام نہیں ہے تھوڑی بات کرتے ہیں تھوڑا نوے الگ الگ دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کہتے یار میں تو ہوں میں تو یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں میری بات نہیں بن رہی ارے یار تم نے کیا عبادت کی آؤ واقعہ سنو اللہ تعالیٰ نے موسا اسلام سے فرمایا موسا فلا فلا جگہ جا میرا ایک بندہ بڑی عبادتیں کرتا ہے بڑی عبادتیں کرتا ہے جاؤ تو کہ تیری عبادتیں سب تیرے منہ پہ مار دی گئی تیری عبادتیں سب تیرے منہ پہ مار دی گئی قبول نہیں ہوئی اس کو جا کے جاتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندے میرے رب نے بھیجا ہے اور میرے رب نے یہ پیغام دیا ہے کہ تیری ساری عبادتیں رد ہو گئیں تیرے منہ پہ مار دی گئی یہ سن کے بتایا کیا ہوا وہ شخص اٹھا اٹھ کر جھومنے لگا اٹھ کر رقص کرنے لگ گیا موسا اسلام نے پوچھا بات کیا ہے بھائی تیری عبادتیں قبول نہیں رد ہوئی ہیں تجھے رونا چاہیے تجھے غم کرنا چاہیے تو خوش کیوں ہو رہا ہے تو راضی کیوں ہو رہا ہے تو جھوم کیوں رہا ہے وہ کہتا ہے موسا میری عبادتیں رد ہوئی مجھے اس کی پرواہ نہیں میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے میرے لیے بہت ہے میرے بھائی تجھے اگر توفیق ملی ہے نماز کی تجھے تو کبھی ملی اچھے کام کی رب کی تو ابھی رب کا کرم ہے یہی سوچ کرتا رہے کیوں کہ مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے لاوے اللہ نبی دا نام لئی اللہ نبی دا میرا مرشد اونچا اچھیاں سنگ میں لائی ہاں ہاں اچھیاں سنگ میں لائی یہ ترقیاں ایسے ہی نہیں ملتی یہ منازل ایسے ہی نہیں ہوتی کون کیا راجا ہے یہ وہ تھا ہے جسے ہم کہتے ہیں عاریف کھڑی شری جسے ہم کہتے ہیں روبی کشمیر وہ خود کہتے ہیں میرا گھر نیوا میرا گھر نیوا میں نیوا

فارسی میں ایک کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت ترا طالح کنت یعنی کہ اچھے قسم تجھے اچھا بنا دے گی برے قسم تجھے برا بنا دے گی خانی میں آنے والوں اس جگہ سے کیا لے کے جانا میں یہ پوچھتا ہوں بتاؤ یہاں بیٹھے ہو کب سے بیٹھے ہو کوئی شیطانی مسئلہ آیا آیا نہیں ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کی مثال بھیڑی کی طرح بھیڑیا کبھی بھی بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا وہ اس تاک میں رہتا ہے کہیں کہ بکری جو ہے وہ ریوڑ سے الگ ہو جائے اور جیسے کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے نا وہ اس پہ حملہ کر ہے کھا جاتا ہے تو نیک مجلس میں بیٹھو گے تو شیطان بھی آپ تو تنہائی میں ہوتے ہو تو بس وسے آتے نہیں آتے آتے ہیں نا ہمیشہ آپ کی صحبت اچھی کرتی صحبتوں صحبتوں کو اچھا کرتے یہاں بیٹھتے ہیں نیت کرتے ہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ شاء پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے نیت کرو نیت کرتے ہیں نا اکثر کرتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ باہر جا کے پھر وہی نماز جاتی ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی بھائی کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو ہمیں روکتی ہے تو اس کا بھی علاج کر دیا جائے تاکہ مضبوطی آ جائے پہلے نیت کرو انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اپنے ارادے پر قائم رہیں میں بھی قائم رہوں لیکن میرے بھائیوں پتہ پتا ہے ہماری نماز جاتی کیوں ہم نیت کرتے ہیں ہم چاہتے بھی ہیں کہ نماز پڑھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نمازی بن جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں لیکن نہیں بنتے اس کی وجہ ہوتی ہے ماحول اس کی وجہ ہوتی ہے صحبتیں اگر آپ کی صحبت اچھی ہوگی مجھے بتاؤ اگر آپ کی صحبت نمازیوں کی ہوگی نماز جائے گی اگر آپ کی صحبت بے نمازیوں کی ہوگی نماز جائے گی اگر آپ کی صحبت بے ایمانوں سے ہوگی تو کیا ہوگا ایمان خطرے میں اور آپ کی صحبت ایمان والوں سے ہوگی ایمان بھی سلامت رہے گا تو اپنی صحبتوں کو اچھا کرو جہاں دیکھو کوئی بے نمازی اسے دوستی نہیں کرو دوستی کرنا کس سے کرنی ہے کس سے کرنی ہے جب بابا سے بلا لو اور کیسا نمازی یا رسول اللہ والا کون سا نمازی ایسا نمازی جو کہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والا نمازی بہت ہوں گے لیکن نمازی کون سا چاہیے ہم کو نمازوں کی سمجھ کرو گے تو نماز ملے گی اور دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ نات خانی کی برکتیں کیا ہیں میں مثال سند پیش کروں گا بھائی ریحان دیوان صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں دیکھیں آپ دکھا دیں لوگوں کو دیکھیں ماشاءاللہ آج ان کے چہرے پہ داڑھی سر پہ امام کبھی دکھا تھا دیکھو یہ برکتیں ہوتی ہیں اگر آپ کی صحبت اچھی ہوگی تو آپ کو اس کا اثر آئے گا اور صحبت اگر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں اپنی صحبتوں کو اچھا کر لے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے استقامت دے اور مجھے بھی تمام کو استقامت دے تو میرے بھائیو اپنی صحبتوں کو اچھا کرو نا کرو لیکن سرکار کے فرمان کو بھی یاد رکھو حضور کے فرمان علی شان کو بھی سامنے رکھو کسی کا دل نہ دکھاؤ کسی کو تکلیف نہ دو کسی کا مان نہ کھاؤ کسی کو تنگ نہ کرو یاد رکھو آج دنیا میں طاقت ملی ہے کچھ کر لو گے لیکن ادھر بڑی پکڑ یاد رکھنا بڑی پکڑ اس سے پہلے کہ پکڑے جاؤ تو بک کرو تائر ہو جاؤ اچھی رات اچھی رات رہو گے ان شاء اللہ بڑا ہی فائدہ ہوگا آخر میں دو کلام پیش کروں گا ناتیا اس کے بعد من کا بد اور میں آپ کو بتا دوں بات میرے لیے ٹائم تھا آج کا پونے تین کیا تھا یعنی کہ پونے تین بجے مجھے مائک ملنا تھا لیکن آج خلاف توقع مائک جلدی مل گیا اس کی وجہ یہ تھی کچھ کھا نہیں سکے بیمار تھے طبیعت ٹھیک نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو شفا دیا اور طبیعت تو میری بھی خراب ہے اور تین دن سے خراب ہے اینٹی بایوٹک ہوں اور پیٹ کے شدید درد میں مبتلا ہوں کان کے اندر ہی بڑی تکلیف ہے لیکن میرے مولا نے مجھے اس قابل کیا کہ میں محفل میں جا سکتا کل بھی میں پہنچا ہوں کل میرے ساتھ تھے ادھر محفل میں قریب پہنچ جگہ تھی شیخو شیخو چک چک یہ یہیں سے محفل تھی میری فلائٹ چار گھنٹے لیٹ پہنچی تھی کراچی سے چلی گئی میں ایک بجے پہنچا لاہور اور ریحان بھائی نے کرامت دکھائی اپنی اور دو گھنٹے میں ایئرپورٹ سے ش ابھی ہے کہ نہیں ہے نا دو گھنٹے میں پہنچایا یہاں پہنچا الحمد ایک گھنٹہ پانچ دس منٹ پڑھا وہ پڑھتے پڑھتے پیٹ بھی تھا نات خانی کر کے نکلا درد درشن ہو گیا پھر رات درد صبح درد اور پھر نات خانی میں نہ کیوں درد نہیں نات خانی کی برکت ہے اور جب ذہن لگ جاتا نا اس طرف تو پھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا محب محل اتنا محب محل ٹھیک ہے تو میں دو کلام پیش کروں گا اس کے بعد مناقب اور پھر انشاءاللہ سلام اور کوشش کرے گے اگلے سال آپ کو اس سے بھی جلدی فارغ کرے اور میں پھر اتنی لمبی نہ چلے میں پھر اپنے وقت پر شروع ہو اور وقت مناسب پر ختم ہو کیا کون کون ووٹ دے گا بھائی محفل جلدی شروع ہو اور وقت پہ ختم ہو یعنی دو بجے ختم ہو جائے کون کون ساتھ لے گا اچھا وہ جو چاہتا ہے کہ بس فجر تک چلتی رہے وہ کون ہے سارے سے میرا قصور نہیں ہے مطلب یہ میں تو آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا تھا کہ آپ تو جلدی فارغ ہو جاتے جلدی گھر جاتے سو جاتے لیکن آپ نے ہی نہیں کہا بہرحال مجھے پسند یہی ہے کہ میں پھر اتنی لمبی نہ چلے دو بجے بہت زیادہ دو بجے دو بجے ہی بہت ہے بندہ گھر جائے کبھی تو دل کی مرادیں پوری ہوگی انشاءاللہ آئیے ایک تو کلام پیش کرتے ہیں محب کے ساتھ مل کے پڑھ جائے گا